عبداللہ بن سخبرہ نے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی بالکل اسی طرح جیسے آپ مجھے قرآن صورت کی تعلیم دیتے تھے اور انہوں نے یعنی ابن سخبارہ نے تشہد اسی طرح بیان کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ایک